سب سے والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے آلہ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا لا ہمارا نبی سب سے بالا بالا اپنے مالا ہمارا نبی اپنے کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا سے بالا والا ہمارا بجھ گئے کس گے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشرے بج گئی آگے سبھی مشعلیں شم بولے کرا ہمارا نبی شم بولے کرایا سب سے اولا نبی سب سے بالا والا مارا مائک قریب کرنا مائک قریب کر کے یوں نہیں پڑھتے اسے ویسے یہ ہے کہ الحمد للہ بائیس چوبیس سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں تو مائک سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اتنا دور ہونا چاہیے اب یہ آپریٹر پہ ہوتا ہے کہ وہ آواز کو کیچ کرے تو میں یوں پڑھوں گا نا تو پھر آپ آواز کم بھی کر دو گے جب دیکھو گے آپ کے یہاں کی سگنل جو ہیں وہ ریڈ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کم کر دو گے لہٰذا اب چونکہ آواز نہیں بڑھتی تو میں یوں پکڑ کے پڑھ لیتا ہوں اب آپ آواز کب مان لیجیے گا ٹھیک ہے سب سے سے بالا والا ہمارا نبی کیا ڈوبا ہمارا نبی پر نڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا حسن کھا حسن ہے کے نمک کی قسم حسن کھاتا ہے کھاج کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی وہ ملی ہے ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا نبی ذکر سب سی کہ جب تک نماز خور ہو ذکر سب سی جب تر نمز گور ہو ذکر سب جب جمت نمز گور ہو نام کی حسین والا ہمارا نبی نام کی حسین والا ہمارا نبی نام حس حسن والا اللہ اللہ حضرت یوسف السلام کا حسن بڑا مشہور ہے نا بڑے حسین بڑے حسین تھے اتنے حسین تھے کہ آپ نے سنا بارہا سنا حسل برکت کے لیے عرض کروں کہ عورتوں نے انگلیاں کاٹی نہیں سن لیجئے انگلیاں نہیں کاٹی تھی وہ کٹ گئی تھی یعنی کہ حضور یوسف علیہ نبینہ علیہ السلام جب گزرے تو عورتوں نے جب انہیں دیکھا تو آپ کے حسن میں اتنی مست ہو گئی محب ہو گئی کہ لیمبو کی بجائے انگلیاں کٹ گئیں اور پتہ تک نہ چلا کتنے حسین ہے نا میرے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا نصف ملا آدھا اور دوسری حدیث کا فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت ملا سواد سے سواد با حمزہ یعنی الف کہتے ہیں اس کو اور ہا تا حسن صباحت اور مجھے حسن ملاحت ملا اب حسن صباحت اور حسن ملاحت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے حسن صباحت اسے کہتے ہیں کہ جس پر نظریں جب اٹھائی جائیں دیکھنے کے لیے تو نظر جم نہ سکے نظر جم نہ سکے دیکھ نہ سکے یہ حسن صباحت اور حسن ملاحت اس سے کہتے ہیں کہ جب نظر پڑے نا تو نظر ہٹ نہ سکے تو میرے محبوب کے پاس حسن ملاحت تھا برادر شہنشاہ شہن شاہ زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت آج بھی کئی حسین ہوتے ہیں نا ایسے ایسے حسین ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے دیکھتے جائیں نظر نہیں ہٹتی فرماتے ہیں دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت تھوڑا سا نمک ان کے نمک داں سے نکالا حسن کھا حسن کھاتا ہے جل کے نمک کسور ہوملی ہے دلارا ہمارا نبی وہ ملی مل کے دلام

کیے اندشی شوق میں چونکا ہمارا نبی اندشی شوق میں چونکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چونکا ہمارا نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علا نبینہ علیہ السلام کی اولاد سے جتنے بھی نبی گزرے بنی اسرائیل کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت اسحاق علیہ السلام تک کئی نبی گزرے کئی موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کئی یعنی انبیاء کے نام گزرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے لے کر سرکار دو عالم تک بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے بیچ میں کوئی نبی نہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے میرے محبوب اور بنی اسرائیل میں جتنے گزرے حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام تک اس میں کئی نبی گزرے فرماتے اعلی حضرت سب چمکوا لو میں چمکا سب چمکوا چلو میں چونکا کیے اندشی شو میں چمکا ہمارا نبی اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا ندی سے چاچا ہم سدا سدی تی ہے کا سہارا ہمارا رام بی کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا